صورت کو دیکھتے ہی سبھی زخم بھر گئے صورت کو دیکھتے ہی سبھی زخم بھر گئے بز میں حبیب حق میں جو زخمی جگر گئے بز میں حبیب حق میں جو زخمی جگر گئے حضرت نے جب تباش میں دندان کیا حضرت نے جب تب سم دند کیا دانتوں کے پروتوں سے ستارے بکھر گئے دانتوں کے پروتوں سے ستارے بکھر گئے سورج کو دیکھتے ہی سبھی زخم بھر گئے سورج کو دیکھتے ہی سبھی زخم بھر گئے بز میں حبیب حق میں جو زخمی جگر گئے بز میں حبیب حق میں جو زخمی جگر گئے جن کی نظر چڑھے لبو دندان مصطفیٰ جن کی نظر چڑھے لبو دندان مصطفیٰ یا کو تو گوہر ان کے نظر سے اتر گئے یا کو تو گوہر ان کے نظر سے اتر گئے صورت کو دیکھتے ہی سبھی زخم بھر گئے صورت کو دیکھتے ہی سبھی زخم بھر گئے بز میں حبیب حق میں جو زخمی جگر گئے بز میں حبیب حق میں جو زخمی جگر گئے مجلس میں جب نبی نے سم سے بات کی مجلس میں جب نبی نے سے بات کی گلزار خلد کے گل شیری بکھر گئے گلزار خلد کے گل شیری بکھر گئے سورت کو دیکھتے ہی سبھی زخم بھر گئے صورت دیکھتے ہی سبھی زخم بھر گئے بز میں حبیب حق میں جو زخمی جگر گئے بز میں حبیب حق میں جو زخمی جگر گئے اس بزم میں کمال برستے ہیں بے شمار اس بزم میں کمال برستے ہیں بے شمار سرتا بپا ہنر ہوئے جو بے ہنر گئے سرتا بپا ہنر ہوئے جو بے ہنر گئے سورت کو دیکھتے ہی سبھی زخم بھر گئے سورت کو دیکھتے ہی سبھی زخم بھر گئے حبیب حق میں جو زخمی جگر گئے حبیب حق میں جو زخمی جگر گئے اس در سے بے نوا نہ پھرا کوئی بے نوا اس در سے بے نوا نہ پھرا کوئی بے نوا پردہ بے بالوں پر گئے پردار ہو کے آ بے بالوں پر گئے سورت کو دیکھتے ہی سبھی زخم بھر گئے کو دیکھتے ہی سبھی زخم بھر گئے بز میں حبیب حق میں جو زخمی جگر گئے بز میں حبیب حق میں جو زخمی جگر گئے پوری ہوئی کسی سے تمنا نہ ایک سنا پوری ہوئی کسی سے تمنا نہ ایک سنا تب سے ہزار ناد شاعر گزر گئے تب سے ہزار نات کے شاعر گزر گئے سورت کو دیکھتے ہی سبھی زخم بھر گئے سورت کو دیکھتے ہی سبھی زخم بھر گئے بز میں حبیب حق میں جو زخمی جگر گئے بز میں حبیب حق میں جو زخمی جگر گئے